لپ سلے اللہ سلے اللہ لپسلے اللہ سلے اللہ لپسلے اللہ اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ گوا یہ فضا یہ گوا یہ فضا یہ گوا یہ فضا یہ گوا یہ فضا یہ گوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آ آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لب صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کر ہوئے ہوئے اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا اے حلی تیرا مقدر اے حلیم یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کر آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ عقل والے زمین پر ہے حیران عقل والے زمین پر ہے حیران چاند ٹک فلک پر ساری دنیا ہے بیگے بے نظارہ ساری دنیا ہے بیگے بے نظارہ آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لب سلے اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر تر آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ آج پوری کی حسرت آج پوری ہوئی دی کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت قبر میں اے تو نہ آنا قبر میں اے تو نہ آنا کیونکہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ اللہ ہو یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لب سلے اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کر آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پیگل سے آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لپے سلے اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کر آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گے شاگ مدینہ اس طرح سے مغکتے گئے رستے اس طرح سے مغکتے گئے رستے اکر جیسے لگائے ہیں اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لب رب اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سردار آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ یا اللہ چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانہ چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانا اے کمالوں کے در پہ گے جانا ہم سے لاکھوں بروں کو جو اپنا ہم سے لاکھوں بروں کو جو اپنا خاص بنائے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ لب چلے اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سر کر آئے ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ اللہ ہو اللہ یا اللہ